اسٹوڈنٹس السلام علیکم I hope you are already know for آرچروجی آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم بیسکلی دو باڈی سسٹم کی بات کریں گے آج سب سے پہلے تو میں بات کرنی چاہوں گا ریسپریٹری سسٹم کی اور اس کے بعد میں بات کرنی چاہوں گا کارڈیو ویسکولر سسٹم کی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہیلتھ سائیکولوجی کا کورس ہے اور اس میں یو نو پچھلے کچھ لیکچرز بھی اور یہ بھی لیکچر جو ہے اور بلکہ اگلا لیکچر بھی جو آئے گا اس میں باڈی سسٹمس پہ اتنا امفسس کیوں ہے تو آئی تھنک ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ health psychology is you know a very unique course کہہ لیجیے یہ واحد کورس ہے نفسیات میں جس پہ اتنا زیادہ امفسس جو ہے باڈی سسٹمس پہ بھی ہے کیونکہ باڈی سسٹمس کا آپ کو یاد ہے میں نے ایک جنکچر پہ آپ کو یہ کہا بھی تھا کہ there a very close connection between the mind and the body تو یہ جو مائنڈ باڈی کا کنیکشن ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا جو ہے یہ ہیلتھ سائیکولوجی کا فوکس ہوتا ہے تو that's one reason why you know یہ ہمارا جو پرٹیکولر کورس ہے اس میں اتنا ایمفس ہے باڈی سسٹم پہ بھی تو اب بات ہم کرتے ہیں ریسپریٹری سسٹم کی آپ کو یہ تو پتا ہی ہے کہ جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہ بیسکلی کیا ہے آئی مین ریسپریٹری سسٹم کے تھرو ہم ہماری جو باڈی ہے اس کو آکسیجن ملتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ why do we need oxygen I know I am sure you all know why do we need oxygen we need oxygen to survive we need oxygen to live we need oxygen you know to study this course I need the oxygen to deliver this lecture you need the oxygen to hear me and listen to what's going to take place today. اس کے علاوہ آئی تھنک ایک چیز ذہن میں آپ یہ بھی رکھیں کہ ہمارے باڈی میں بے شمار ایسے کیمیکل میٹابلزمز ہیں یو you نو know, جن کو آکسیجن کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے اور یہ جو آکسیجن ہے یہ کاربن ایٹمز کے ساتھ مل کے کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں ہمارے ویسٹ پروڈکٹس کو فارم کرتی ہے اور اس پروسیس کو چلاتی ہے بریدنگ کا جو ہے صرف یہی فنکشن نہیں ہے کہ ہم آکسیجن برید کرتے ہیں اور ہم سانس لیتے ہیں اور لائف بیکاز آف دیٹ بلکہ اس کا ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو ویسٹ پروڈکٹس ہے ان کو نکالنا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فنکشن ہے باڈی کا اور بریدنگ جو ہے وہ اس خاص ایریا میں ویسٹ پروڈکٹ کو باہر نکالنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے تو دیو فور یو نو بریدنگ جو ہے اٹس یو نو یہ کئی لیولس پہ اس کی امپورٹینس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اس لیکچر کے دوران تو اب ہم ذرا تھوڑا سا ریسپریٹری جو اسٹرکچر ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں ریسپریٹری اسٹرکچر کے حوالے سے سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا ریسپریٹری ٹریکٹ کا ریسپریٹری ٹریکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ویژلائز کریں کہ once the air enters our mouth یا آر نوز جب وہ اندر جاتی ہے تھرو آر نوز تو وہ سب سے پہلے کہاں جاتی ہے وہ ہمارے منہ میں سے گزرتی ہوئی یا ناک میں سے گزرتی ہوئی وہ ہمارے لیرنگس میں جاتی ہے so larynx is you know a very important part of the structure and of the system اور اس کے بعد وہ مزید آگے جا کے you know it moves on into the track اور پھر وہ برونکل ٹیوبز میں جاتی ہے اور برونکل ٹیوبز میں سے گزرتی ہوئی چکر لگاتے ہوئے وہ لنگس میں جا پہنچتی ہے تو یہ یہ جو ڈائیگرام ہے یہ اس وقت آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناک سے سانس لیں یا منہ سے سانس لیں it varies from person to person تو اس کے بعد وہ ہوا جو ہے وہ ایئر جو ہے وہ ٹریول کر کر کے لیرنگس میں آئی لیرنگس سے ٹریکیا میں آئی اور ٹریکیا سے لنگس میں چلی گئی تو یہ جو برونکیل ٹیوبز ہیں یہ یہ چھوٹی چھوٹی بے شمار اسمالر ٹیوبز میں آگے تھوڑا برانچ آؤٹ ہو جاتی ہیں ان کی جو برانچنگ آؤٹ ہوتی ہے وہ ہزاروں ٹیوبس کی شکل میں وہ برانچنگ آؤٹ ہوتی ہے اور ان کو ہم برونکیولس کہتے ہیں یہ برونکیولز جو ہیں یہ لنگس کے اندر ان کی برانچنگ آؤٹ ہوتی ہے اور دیز برانچز فائنلی جو ہیں they end up in of tiny air sacs جن کو ہم ایلویولی کہتے ہیں اور یہ جو ایلویولیز ہوتی ہیں ان کے یہ آپ اس طرح ان کو ویژلائز کریں کہ ان کے جو اینڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے جس سے ببل بنا ہوتا تو وہ جو ببل جس طرح چھوٹے چھوٹے ببل جو ہیں وہ ایلویولیز میں اینڈس پہ ہوتے ہیں اور اس میں سے پھر مختلف قسم کی چاہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہو چاہے وہ اور گیسز ہوں وہ اس میں سے گزرتی ہیں اور پھر آگے یو نو سسٹم میں جاتی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو what is it that makes the air go in and out جب ہم انہیل کرتے ہیں تو ہماری جو رب کے مسلز ہیں وہ ہماری ربس کو اوپر کی طرف یو نو آپ سانس لے کے دیکھیں ابھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو لپ کے مسلز ہیں وہ وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور ڈایافرام جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے تو جب اس کے نیچے کی طرف جاتی ہے بلو دا لنگز تو اس سے ایک کانٹریکشن سی پیدا ہوتی ہے ڈاؤن ورڈ لنگس کی طرف تو اس سے جو ہے لنگ کا جو چیمبر ہے وہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ وہ پھیلتا ہے وہ ایک قسم کا جیسا غبارہ نہیں ہوتا غبارے میں جب ہم ہوا بھرتے ہیں تو وہ وہ بلو کرتا ہے اسی طرح لنگس بھی جو ہے جب ہم ہوا اندر انہیل کرتے ہیں تو وہ لنگس پھیلتے ہیں اور اسی طرح جب ہم ایکسہیل کرتے ہیں ان ادر ورڈ جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ہمارے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور جب مسلز ریلیکس ہوتے ہیں تو وہ جو اندر لنگز ہیں وہ بھی شرنک ہوتے ہیں اور ایسے غبارے کی طرح جس میں سے ہوا جب نکالی جاتی ہے تو وہ شرنک ہوتا ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ جو یہ ریسپریٹری فنکشن ہے یہ فنکشن کیا ہے اور یہ کس طرح چلتا ہے اور اس کے ڈس آرڈرس کیا ہے سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلز ہیں ہمارے you know how do they know کہ when to inhale and when to I mean یہ بڑی امپورٹینٹ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ہماری انہیلنگ اور ایکسیلنگ ہے مسلس کو پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ کریں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں ان کے اندر you know they contain sensors یہ بڑے کمال کا میکنزم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اندر کی جو بلڈ کی جو گیسز ہیں یہ جو سینسرز ہیں ان کا کام ہے ان کو مانیٹر کرنا تو اور ان کی جو مانیٹرنگ ہے یہ جو انفارمیشن جو ہے یہ جاتی ہے سینسر سے یہ جاتی ہے برین میں اور برین کا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم برین کی بات کر رہے تھے تو میڈولا کی بات کی تھی تو یہ میڈولا میں یہ انفارمیشن ساری جاتی ہے اور پھر میڈولا جو ہے وہ آگے انسٹرکشنز بھیجتا ہے ایک قسم کی you know to the muscles کہ اچھا اب تم یو نو انہیل کرو اب تم ایکسہیل کرو اب اس, اس, اسی لیے جب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کی اگر کمپوزیشن یا کوانٹٹی یو نو زیادہ ہو جائے تو ہماری جو بریدنگ جو ہے اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ فار انسٹنس اگر آپ کسی ایسے بند کمرے میں داخل ہو جائے جو کئی دنوں سے جو کھولا نہیں گیا تھا تو وہاں پہ انویریبلی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے زیادہ ہوتی تو وہاں پہ آپ کی جو بریدنگ ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر یو you نو know, اگر آکسیجن کی سپلائی کسی ایسی سچویشن میں آپ چلے جائیں یا آکسیجن بہت آپ کو بطاط میں مل جائے تو وہاں پہ آپ کی بریدنگ جو ہے وہ تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے اسی لیے آپ میں سے وہ بچے جو کچھ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسرسائز کے بعد بھی ہماری بریدنگ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں اس وقت یو نو زیادہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر تیز ہو جاتی ہے اب یہ جو یہ بریدنگ جو ہے یہ ریسپریٹری سسٹم کا جو میکنزم جو ہے کیا ہے اس میں پارٹلی ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بھی فورن میٹر سانس کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے سانس کے I mean right now as I am breathing you know I am taking in all that is here بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اندر اس وقت جا رہی ہیں میرے تو ریسپریٹری سسٹم کا جو کام ہے وہ ایک کافی ایک ایک ایک پروٹیکٹیو سا کام ہے کہ وہ جو فورن میٹر اس وقت میں اندر لے جا رہا ہوں اس کو ایک خاص طور پہ چیک کرنا ہے کہ وہ میرے لنگس تک نہ پہنچ سکے تو بریدنگ جو ہے ان دیٹ وے جب ہم کرتے ہیں تو ہماری ریسپریٹری میکنزم کا کام ہے کہ جو کچھ بھی ہم اندر لے جاتے ہیں تھرو آر آر بریدنگ اس کو رستے میں چیک کیا جائے اس کو رستے میں روک لیا جائے تاکہ کوئی انفیکشن جو ہے وہ سانس کے ذریعے سے اندر داخل نہ ہو اور لنگس تک وہ بیکٹیریا جو ہے وہ نہ پہنچے کیونکہ اگر وہ لنگز میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے چانسز بلڈ سٹریم میں داخل ہونے کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کہ انفیکشن اندر نہ جائے دو ریفلیکسز جو ہے دو پروٹیکٹیو ریفلیکسز جو ہے ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا پہلی جو ریفلیکس ہے وہ چھینک لینے کی ہے سنیزنگ سنیزنگ جو ہے ہم کب چھینک لیتے ہیں یو نو جب ہمارے کوئی نیزل پیسج میں کوئی چیز ایسی داخل ہو جاتی ہے یو نو جو کچھ فورن ہوتی ہے تو فورن یو نو ہماری نیزل اریٹیٹ ہو جاتی ہے اور ایک دم سے یو نو وی ٹیک وی ٹیک اے سنیز اور یہ جو سنیز ہے یہ اس چیز کو باہر نکال دیتی ہے تو یہ ایک ایک پروٹیکٹو ریفلیکس ہے کہ فوراً کوئی چیز انٹر ہوئی تو فوراً سنیز کی شکل میں وہ باہر نکل گئی اسی طرح دوسرا جو ریفلیکس ایکشن ہے وہ کھانسنے کا ہے کفنگ جسے ہم کہتے ہیں اور جب اریٹیشن کوئی lower portion of the system میں ہوتی ہے تو چیز نیزل سے زیادہ آگے چلی جاتی ہے حلق میں چلی جاتی ہے یہ ذرا آگے اور ٹریول کر جاتی ہے تو فوراً کف کی شکل میں کھانسنے کی شکل میں یو نو سسٹم جو ہے ہے اس کو باہر نکالتا اسی طرح ایک اور جو پروٹیکٹو میکنیزم ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں میوکوسلری سلری یہ بڑا انٹرسٹنگ میکنیزم ہے کہ اس کی جو ورکنگ ہے وہ ایسے ہے کہ جو ہمارا سانس لینے کا ٹریکٹ ہے یہ جو سارا کا سارا ایبسٹریکٹ ہے یہ اس میں ایک میوکس ایک کہہ لیجیے کہ ایک ایک ایسا اسٹکی سا میٹر اس کے اندر ٹریول کرتا ہے جو چیزوں کو روک لیتا ہے ٹریپ کر لیتا ہے ہر ایسی چیز کو ٹریپ کر لیتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اگر وہ اندر چلی جائے تو ایئر پیسیجز جو ہیں جو منہ میں جاتی جا رہی ہیں ان کے اندر بھی ہمارے ٹائنی ٹائنی بہت چھوٹے سے مائکروسکوپک سے بال ٹائپ گروتھ ہے it's a hair like structure تو یہ جو ہیئر لائک اسٹرکچرز بھی ہیں ان ان کو ہم میڈیسن کی زبان میں فزیولوجی کی زبان میں سیلیا کا نام دیتے ہیں ان کا کام بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ فورن پارٹیکلس جو اگر ناک کے رستے سے الگ کے رستے سے آگے چلے گئے ہیں نکل گئے ہیں تو ان کو وہ روک لے اور یہ جو سسٹم ہے یہ بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے ورک کرتا ہے کہ ان کی جو موومنٹ ہے سیلیا کی وہ ایسی ہے کہ میوکس کو وہ نیچے سے اوپر کی طرف حلق کی طرف لے کے آتے ہیں اور وہ جو میوکس ہے وہ جب منہ تک آ جاتا ہے ورچولی اور ہم اس کو جب وہ منہ تک آتا ہے تو پھر سارٹ آف یو نو کی موومنٹ جو ہماری ہے وہ دیٹ ٹیکس پلیس تو یہ in that way you know it's a very very interesting mechanism جس سے کہ باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو خود سے پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک لیکچر میں ارلیئر ایک لیکچر میں میں نے ایک بچے کا ذکر کیا تھا ٹام جس کا نام تھا جس کو سسٹک فائبروسس کی بیماری تھی وہ بھی جو بیماری تھی وہ بھی بیسکلی اسی ریسپریٹری سسٹم کی ہی بیماری تھی اور in other words what what you know it we means respiratory system جو ہے وہ کچھ ایسی بیماریاں اس کی بھی ہیں جو کہ کافی سیریس بیماریاں کنسیڈر کی جاتی ہیں اور اگر ان کا وقت پہ علاج نہ ہو تو invariably you know they can cause a lot of pain and agony and and a lot of misery to the person as well اب ہم کچھ اور بھی ایسے چیزوں پہ غور کرنا چاہیں گے جو آپ یہ تصور کر لیں سمجھ لیں کہ جی ریسپریٹری سسٹم کی کنڈیشنز ہیں یا ڈس آرڈرز ہیں یا بیماریاں ہیں ان میں آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بیماری میں بھی ہم جسے کہہ سکتے ہیں وہ نمونیا ہے یہ جو نمونیا ہے it can be caused by bacteria اور وائرل انفیکشن تو نمونیا جو ہے یہ دو ریزن سے ہوتا ہے انویریبلی یا یہ بیکٹیریل ہوتا ہے یا یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ جو بیماری ہے یہ اس کا سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے وہ برونکیل ٹیوبس پہ پڑتا ہے وہ برونکیل ٹیوب جو ہیں وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہیں اور ان میں فلوئڈ سا بھر جاتا ہے I mean they are filled with fluid اور اس کی وجہ سے یہ جو کنڈیشن ہے یہ ہائی گریڈ فیور بھی کاز کرتی ہے اور یہ یو you نو know, اچھی خاصی سیریس کنڈیشن بن جاتی ہے اور اور ہماری جو ایئر ایکسچینج سسٹم کی بلاکنگ بھی یہ جو چیز ہے یہ کاز کرتی ہے اب میں ایک اور ریسپریٹری ڈیزیز کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا نام ایمفسیما ہے ایمفسیما ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں الویولی کی جو والز ہیں وہ کافی خراب ہو جاتی ہیں یو نو رپچر ہو جاتی ہیں ڈسٹرائڈ اور اس کی وجہ سے جو لنگس کو اسپیس چاہیے ہوتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے اور اس میں الیسٹیسٹی جو اس کی ہے اس میں وہ جو نرمی جو چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے اور اور اس کی وجہ سے پھر بریدنگ جو ہے ڈیفیکلٹیز شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ میں بریفلی آپ کو یہ اسٹیٹس بتا رہا ہوں اسی طرح ایک اور جو کنڈیشن ہے اس کا نام ہے نیومو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ لوگوں کو اکثر افیکٹ کرتی ہے جو ایسی جگہوں پہ کام کرتے ہیں خاص طور پہ جہاں پہ ہائی کنسنٹریشن آف ڈسٹ ہو اس کا تعلق زیادہ تر ورک پلیسز سے ہی ہوتا ہے فار انسٹنس جو مائنرز ہیں کول مائنرز جو ہیں you know that's a good example کہ کول مائنرز کو اکثر اس قسم کی problem after you know many years of exposure to the coal mine ہو جاتی ہے خاص طور پہ اگر پروٹیکٹیو گیئر وہ یوز نہ کریں اور آپ نے لٹریچر میں بلکہ پڑھا بھی ہوگا اور کہ اس کو ہم بلیک لنگ ڈیزیز کئی دفعہ کہتے ہیں تو یہ بلیک لنگ ڈیزیز کیوں کہتے ہیں کیونکہ کول کی وجہ سے لنگز جو ہے وہ کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ریسپریٹری سسٹم کے کچھ اور بھی ڈس آڈرز ہیں جو کہ برونکیل ٹیوبس کو کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں اور بریدنگ کی جو ہے ڈفیکلٹیز کاز کرتے ہیں ان میں ایک بہت جو کامن ڈس آڈر ہے جس کا اکثر ہم سنتے رہتے ہیں وہ استما ہے تو استما کیا ہے استما میں بھی یو نو بیسکلی وہ جو ہماری برونکیئر ایئر ویز ہیں ان کی نیروئنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے جب ان کی نیروئنگ ڈاؤن ہوتی ہے وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہیں اس سے پھر جب ہم سانس لیتے ہیں تو کئی دفعہ وہ ویزنگ ساؤنڈ آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ایک ایک دو اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں اسما میں فار انسٹنس اسپیزمس جو ہیں یو نو بریدنگ کے وقت اسپیزمس شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ اندر جو میوکس ہوتا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ بہت زیادہ اگر کوانٹیٹی میں بھی سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں اور اس سے بھی جو اسپیزمس ہیں وہ وہ کاز ہوتے ہیں تو یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں استما کے they are temporary attacks but nevertheless اس میں اگر آپ میں سے کوئی یو نو اسمیٹک ہے یا کوئی آپ کا جاننے والا اسمیٹک ہے تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو لائٹلی نہ لیں اس کے لیے انہیلرس کا استعمال جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک ایک رائٹ وے ایک امیجیٹ ریلیف مل جائے اور اگر آپ کی استما جو ہے وہ زیادہ کرونک قسم کی ہے تو پھر I think you you should consult a doctor for sure تاکہ اس کا پراپر علاج ہو کیونکہ کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر استما کو اٹینڈ نہ کیا جائے تو اس سے یو نو اس سے ڈیتھس بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سم ٹائمس پیپل یہ جو میں نے اسپیزم کی بات کی ہے سانس لیتے ہوئے اگر اسپیزم میں کی اسٹیٹ میں آدمی چلا جائے تو it can also be fatal so for I mean یہ ریسپریٹری جو کنڈیشنز ہیں اس سے آپ کو اچھا ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سرفس لیول پہ تو کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ معمولی کنڈیشنز ہیں لیکن اگر انہیں اگنور کر دیا جائے اور یہ کرونک ہو جائے تو they can a very serious condition also اسی طرح آپ نے ایک اور کنڈیشن نام بھی سنا ہوگا جس کو ہم کرونک برونکائٹس کہتے ہیں برونکائٹس ہمارے ملک میں یو نو ایک زمانے میں بہت کامن ہوتی آج سے three decades ago bronchitis was a very common condition thank God now bronchitis جو ہے وہ کم ہو گئی ہے لیکن اس میں بھی برونکائٹس میں بھی بیسکلی انفارمیشن جو ہے وہ برونکیا کی ہوتی ہے اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ کئی دفعہ تو کرونکلی کافی دیر تک رہتی ہے اور کئی دفعہ یہ تقریباً دو ڈھائی ہفتے تک لاسٹ کرتی ہے اور یہ ایپیسوڈ دو ڈھائی ہفتے کا ہوتا ہے اور پھر پیشنٹ جو ہے وہ اس میں سے نکل آتا ہے اسی طرح آخر میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ اور کنڈیشن ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ لنگ کینسر کی کنڈیشن ہے لنگ کینسر کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا اور لنگ کینسر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کینسرز میں you know one of those cancers جو بڑا کامن ہوتا ہے تو لنگ کینسر میں بھی جو ہے اس میں ان ریسٹرینڈ قسم کی گروتھ جو ہے سیلس کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو سیلز ہے ان کی کراؤڈنگ کی وجہ سے جو ریسپریشن ہے جو بریدنگ کا میکنزم ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پروسیس جو ہے یہ برونکیل ٹیوب سے انویریبلی شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ لنگس کی طرف اسپریڈ ہوتا ہے جب بھی کوئی برونکیل کنڈیشن ہو تو it's always good to consult a doctor تاکہ چیز کو شروع کی اسٹیجز پہ ہی پکڑ لیا جائے اس سے پہلے کہ وہ چیز زیادہ سیریس ہو جائے کیونکہ اگر اگر لنگ کا کینسر اگر فائنل اسٹیجز پہ پہنچ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ it's very difficult to to it it and control and invariably یہ بلڈ اسٹریم میں کینسر جو ہے اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے I mean it's one of those few cancers جو جب بلڈ اسٹریم میں پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے and invariably it always cause death اور زین میں آپ یہ رکھیے کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ جو لنگ کینسر ہے یہ انویریبلی زیادہ خراب ہوتا ہے اسموکنگ uh, سگریٹس کی وجہ سے تو سگریٹ اسموکنگ جو ہے یہ I am sure you must have realised by now کہ ورچولی کسی نہ کسی بیماری کے پیچھے جو ہے سگریٹ اسموکنگ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی لنک اور دخل اس کا بن جاتا ہے تو اگر آپ لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو تو میرے خیال میں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ سر ہمارے آتے ہیں ہر دفعہ ہمیں ہر دفعہ یہ سنا کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی سگریٹ نہ پیو تو یہ میں اس لیے آپ کو نہیں سناتا کہ مجھے کوئی آپ سے دشمنی ہے بلکہ میں آپ کو چیز اس لیے بتاتا ہوں کہ this is a fact of life so you should know you know when you are making a choice کہ یہ جو فیکٹر ہے یو نو یہ ہائی رسک فیکٹر اور یہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے یہ صرف لنگ کینسر ہی کاز نہیں کرتی بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آگے بھی لیکچرز میں میں آپ کو بتاؤں گا it's a very very high risk factor and it's related to the cardiovascular condition as well تو کارڈیو ویسکولر سسٹم کو بھی ہماری جو سگریٹ اسموکنگ ہے بڑا نیگیٹو امپیکٹ اس پہ پڑتا ہے اب میں اگلے باڈی سسٹم کی بات کرنی چاہوں گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج ہم دو سسٹمس کی بات کریں گے تو دوسرا جو سسٹم جس کی میں بات اب کرنی چاہوں گا وہ ہے basically cardiovascular system cardiovascular system as you know is a very very important and essential system ہر کمپلیکس آرگنیزم جو ہے اس کو اس کی جو بیسک پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ وہ یو you نو know, اپنے پورے سسٹم کو کس طرح چلاتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو سروس کرتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ جو توڑ پھوڑ ہے سیلس کی اس کو اٹینڈ کرنا اپنے ویسٹ کو اٹینڈ کرنا ان کو نکالنا اور اور اپنے میٹابلزم کو کلین رکھنا یو you نو know, یہ جو کام ہے یہ جانوروں میں اور انسانوں میں کارڈیو ویسکولر سسٹم کرتا ہے تو جو بلڈ ہے وہ بیسکلی سرکولیٹ کرتا ہے بلڈ ویسلس کے تھرو یو نو کیپلریز کے تھرو آرٹریز کے تھرو وینس کے تھرو تو یہ سارا کا سارا ایک within a close system ہے یہ سب بند سسٹم ہے ایک قسم کا اس میں بلڈ جو ہے وہ directly does not come in contact with the cells and tissues that it services یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہے does not come in contact with with the tissues cells that it services تو ہارٹ جو ہے یہ کارڈیو ویسکولر سسٹم کا ایک بڑا سینٹر ہے آپ یہ کہہ لیجئے دس از اے کی تو اب ہم بات کرتے ہیں ہارٹ کی ہارٹ جو ہے یہ بیسکلی ایک فسٹ سائز کا پمپ سمجھ لیں ہے اور بیسکلی اس میں کچھ یہ مسلس کا بنا ہوا ہے پمپ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک دن میں ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ٹائمس پمپ کرتا ہے اٹس امیزنگ کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ hundred thousand times a day ایک پمپس اور اس کا جو مسکولر پورشن ہے ہارٹ کا اس کو ہم ٹیکنیکلی اپنی لینگویج میں مایوکارڈیم کا نام دیتے تو دا انٹیریئر جو ہے ہارٹ کا اس کے چار چیمبرز ہیں اس کے آپ کو اس وقت ٹی وی اسکرین پہ بھی وہ چار چیمبرز نظر آ رہے ہوں گے دو اپر چیمبرز کہلاتے ہیں جو اپر چیمبرز دو ہیں ان کا نام ہے ایٹریم تو اپر چیمبرز جو ہیں وہ ایٹریم ہیں اور جو لوور چیمبرز ہیں ان کو ہم وینٹریکلس کہتے ہیں اور جو لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈز ہیں they are labelled from the body's perspective not from ours ours but from the body's perspective تو اس ڈرائنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا کہ سیول بلڈ ویسل جو ہے وہ ہارٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لاٹ آف بلڈ ویسز are connected with the heart تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ how are arteries and different different arteries اور جو ہیں یہ in what way are they arteries کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ بلڈ کو کیری کرتی ہیں فروم دا ہارٹ تو آرٹریز جو ہے وہ ہارٹ سے بلڈ کو کیری کرتی ہیں اور جو وینز ہیں وہ ہارٹ کو بلڈ پرووائڈ کرتی ہیں تو ان ادر ورڈز ہارٹ سے جو خون آتا ہے وہ آرٹریز کے ذریعے آتا ہے اور ہارٹ کو جو خون جاتا ہے وہ وینس کے ذریعے جاتا ہے آپ ڈرائنگ میں یہ بھی نوٹس کریں گے کہ کچھ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ کچھ شیڈڈ سی ہیں اور کچھ جو ہے وہ لائٹ ہے تو جو ویسلز جو لائٹ جن کی لائٹ شیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بیسکلی بلڈ کو کیری کر رہی ہیں جس بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کمپوزیشن ہے جو وہ بہت زیادہ ہے اور جو ڈارک ویسلز ہیں وہ بیسکلی بلڈ کو لنگز میں سے لے کے جا رہی ہیں اور وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہے اور آکسیجن زیادہ ہے سو so جو ڈارک ڈارک شیڈیڈ جو ویسلز ہیں جہاں سے بلڈ جا رہا ہے ان میں آکسیجن زیادہ ہے اور جو لائٹلی شیڈیڈ ہیں ویسلز ان میں آکسیجن کم ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے تو خون جو ہے بلڈ جو ہے یہ پہلے انٹر کرتا ہے رائٹ ایٹریم میں اور رائٹ ایٹریم سے یہ گیسز کو اور ویسٹ پروڈکٹس کو لیتا ہوا نو کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسز کو لیتا ہوا سیلز میں سے اور ایسی اور چیزوں کو جن میں آکسیجن کی کمی ہو ان کو یہ لیتا ہوا آگے چلتا ہے اور جب یہ آگے چلتا ہے تو اس کی جو کلرائزیشن ہے وہ کچھ تھوڑی سی بدل جاتی ہے وہ بلوئش ہو جاتا ہے کلر میں تو بلوش جو بلڈ ہے بلو بلڈ کا مطلب ہے بیسکلی ایسا بلڈ جس میں یو you نو know, بہت سی گیسز ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور آکسیجن کی کمی ہے تو جب ایک دفعہ ایٹی ایم جب فل ہو جاتا ہے بلڈ سے تو بلڈ جو ہے اس کا وہ پھر اس کا جو ویلو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ رائٹ right وینٹریکل کی طرف اس کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے تو وینٹریکل جو ہے ان کا جو کام ہے بیسک ایک قسم کی پمپنگ کا کام ہے یہ یہ بلڈ کو سرکولیٹ کرتی ہیں جو جب ہارٹ مسل کانٹریکٹ کرتا ہے تو ویو جو ہے وہ بلڈ کو آگے ایم سے آگے بھیجتے ہیں اور نکالتے ہیں تو رائٹ right وینٹریکل جو ہے اس میں سے بلڈ گزرتا ہوا لنگس کی طرف جاتا ہے اور لنگس کو سرکولیٹ کرتا ہے اور لنگز میں جب بلڈ پہنچتا ہے تو وہ دوبارہ سے آکسیجنیٹ ہو جاتا ہے آکسیجنیشن کا مطلب ہے کہ اس کو دوبارہ سے ایک قسم کی تقویت ملتی ہے اور اس کا جو خون کا جو رنگ ہے وہ آہستہ آہستہ لال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لال خون جو ہے وہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ بلڈ میں جو آکسیجن کی کوانٹیٹی ہے وہ مناسب ہے اور ہیلدی بلڈ ہے تو یہ جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے یہ پھر ٹریول کر کے لیفٹ اے ٹی ایم کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ لیفٹ وینٹریکل کے طرف پاس آن کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ آوٹا کے سے گزرتے ہوئے وہ سسٹمک سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ ایک ایسی سائیکل ہے آپ سمجھ لیجئے جو you know right A T M سے شروع ہو کے رائٹ وینٹریکل کی طرف جاتی ہے پھر رائٹ وینٹریکل سے آگے وہ چل چلتا ہے اور you know left A T M کی طرف آتا ہے اور اور پھر وہ لیفٹ وینٹریکل کی طرف آتا ہے تو یہ پوری ایک ایک سائیکل ہے جو کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو پوری سائیکل ہے یہ ایک منٹ اس کو لگتا ہے within minute this whole cycle is is تو یہ جو بلڈ ہے یہ پھر آگے جب پمپ ہوتا ہے اور تو پھر یہ آگے اور آرگنس کو بھی ریپلینش کرتا ہے ان تک بھی پہنچتا ہے اور اس میں آئی تھنک لیور اور کڈنی جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ آرگنز ہیں کیونکہ ان کے فنکشن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کڈنیز جو ہیں جب وہ بلڈ ریسیو کرتی ہیں تو وہ it helps in removing the wasted products kidneys میں ان کو وہ پھر یو نو یورین کے ذریعے سے نکالنے میں مددگار ہوتی ہیں ثابت ہوتی ہیں تو بلڈ جو ہے وہ کڈنی کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ویسٹ پروڈکٹ کو you know through the process of urination ان کو نکالیں اسی طرح لیور جب ریسیو کرتا ہے بلڈ تو وہ دو سورسز سے پرائمریلی ریسیو کرتا ہے پہلی جو سورس ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹسٹائنل ٹریکٹ اور جو دوسری جو سورس ہے اس کو ہم سسٹمک سرکولیشن کا نام دیتے ہیں تو اس طرح لیور بھی جو ہے وہ بلڈ کو آگے لے کے چلتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لیور ہے what is it do to the blood I mean اس کا امپیکٹ بلڈ پہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو کام لیور کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خون کو مزید کلین کرتا ہے اٹ کلینز دا بلڈ تو کلینزنگ کیوں ضروری ہے آپ پوچھنا چاہیں گے کلینزنگ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے تاکہ اس بیکٹیریا کو ریموو کیا جا سکے کیونکہ بے شمار بیکٹیریا تو پہلے ہی ریموو ہو گیا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بھی بیکٹیریا یو نو چھپ کے نکل کے پہنچ جائے یو you نو know, تو اس کو یہاں پہ جو لیور جو ہے وہ اس کو قابو کر لیتا ہے اور لیور میں جو capacity to check and control the bacteria جو ہے وہ وہ کمال کی ہوتی ہے اس میں سے بیکٹیریا کا گزرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے دوسرا جو فنکشن جو ہے لیور کا وہ ہے کہ وہ جو باڈی جو نیوٹرینٹس اس کو دیتی ہے اس تک پہنچتے ہیں وہ نیوٹرینٹس کو ایک قسم کا اسٹور کر لیتے تو لیور جو ہے اس کا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فنکشن ہے کہ وہ سب وہ چیزیں جو نیوٹرینٹس ہیں باڈی کو جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ان کا ایک قسم کا اسٹوریج ایریا بن جاتا ہے وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجیے ایک اسٹور روم ہے باڈی کا جس میں ہمارے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ جب ہم نیوٹرینٹس نیوٹرنٹ سے میری مراد جو ہے وہ بیسکلی سمپل شوگرز ہیں یا امینو ایسڈس ہیں آئی مین ان کی ہر وقت باڈی کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ یہ ان کا اچھا خاصا ذخیرہ جو ہے ایک ریزروائر جو ہے وہ اکثر ہمیں لیور میں موجود ملتا ہے now I would like to talk about another very important element which is you know word commonly used by all of us and that is blood pressure blood pressure کا لفظ I think we using it every day virtually for one reason اور دی ادر تو یہ بلڈ پریشر کیا ہوتا کیا ہے آپ جسٹ امیجن کہ you are holding a long balloon وہ جو لمبے سے غبارے نہیں ہوتے آپ یہ سمجھیں کہ you are holding a long balloon اور اس غبارے کو اگر بیچ میں سے آپ پکڑ کے اور یوں دبائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ادھر کی اس کی جو لیفٹ سائڈ ہے وہ بھی ایکسپینڈ کر جاتی ہے یو نو اور تھوڑی سی ادھر کی رائٹ سائڈ کا بھی جو اینڈ ہے وہ بھی ایکسپینڈ کر جاتا ہے تو بیچ میں جب چیز کو یو نو پریس کیا جاتا ہے یا اسکویز کیا جاتا ہے تو دونوں سائڈوں کی چیزیں جو ہے جو اسپیس سے جو اسکویز کی جاتی ہے it the the pressure air to expand on the other on both the sides تو بالکل یہی بات جو ہے similarly you know it happens ہمارے اپنے اندر بھی کیونکہ یہ کارڈیو ویسکولر جو سسٹم ہے it's a close system as you know تو اندر جب اندر when pressure is applied you know to a close system تو اس سے پھر وہ جو پریشر ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پوری باڈی میں تو یہ جو پریشر والی بات ہے یہ بیسکلی ہمارا جو ہارٹ ہے یو you نو know, اس کا جو کام ہے وہ جب pump when it pumps blood to the heart تو اس اس پروسیس میں یو نو پمپنگ کا جو پروسیس ہے وہ اس میں وہ مسل ہوتا ہے اور اس سے ایک خاص قسم کا ایک انکریز آف پریشر بھی پیدا ہوتا ہے تو آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ہماری آرٹریز ہیں you know they are sort of elastic ان میں کیپیسٹی ہے ابارے کی طرح ایکسپینڈ ہونے کی اور کانٹریکٹ ہونے کی تو جب جب پریشر ان پہ پڑتا ہے تو یہ تھوڑی سی ایکسپینڈ ہوتی ہیں اور جب پریشر ریلیز ہوتا ہے تو یہ اپنی پوزیشن میں واپس آ جاتی ہے تو یہ جو بلڈ پریشر جو ہے یہ basically is is a pressure which exerted on the of the arteries تو یہ آرٹری والز پہ جو پریشر پڑتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں بلڈ پریشر کا تو ہارٹ کا جو کام ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ پریشر کو کی اس کی جو موومنٹ ہے جو مایوکارڈیل جو کنٹریکشن ہے اس کا کام ہے پریشر کو یو نو بڑھانا اور کم کرنا پمپنگ کی جو موومنٹ ہے اس سے پریشر بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے جب ہارٹ ریسٹ کرتا ہے اور ریسٹ کب کرتا ہے جب اس وہ اس میں بلڈ فل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اس کی جو موومنٹ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور جب سلو موومنٹ ہوتی ہے تو ہم پھر جو اس وقت پریشر جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائسٹولک پریشر اور جب ہمارا جو ہارٹ ہے جب اس کی کنٹریکشن جو ہے وہ بڑھتی ہے اور پریشر زیادہ کاز کر رہا ہوتا ہے آرٹری آرٹریز کی وال پہ تو اس وقت جو پریشر پیدا ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سسٹولک پریشر کا سو دیو فور پریشر جو ہے یہ دو قسم کے ہیں ڈائسٹولک اور سسٹولک تو یہ جو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں جی اوپر کا پریشر اور نیچے کا پریشر یو نو یا یا وہ پریشر جو جو زیادہ نمبرز میں آتا ہے ایک سو بیس یا تیس یا چالیس یو نو وہ سسٹولک پریشر کہلاتا ہے اور وہ پریشر جو کم نمبر سائٹ پہ ہے اسی نوے یو نو ستر پچہتر اس کو ہم ڈائسٹولک پریشر کا نام دیتے ہیں اکثر اوقات اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب blood pressure normal blood pressure کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہے گا جی ایک سو بیس اوپر کا اور اسی نیچے کا تو یہ یہ بیسکلی ایک نارمل بلڈ پریشر جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے ویسے بلڈ پریشر جو ہے یہ ہر شخص میں فرق ہوتا ہے you know it's not the same in everybody اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنی کہ ہر انسان کا بلڈ پریشر ڈفرینٹ ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کا تعلق ایج سے بھی ہے ان ادر ورڈس مختلف ایجز میں جو نارم ہے جو نارمل پریشر جو ہوتا ہے وہ بھی بیری کر جاتا ہے پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو سوال اٹھتا ہے کہ what determines blood pressure you know what is it that determines blood pressure دو چیزیں جو ہیں وہ آئی تھنک مینشن کرنی ضروری ہیں دو مختلف فیکٹرز ہیں جو بلڈ پریشر کو ڈٹرمن کرتے ہیں پہلا جو فیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں law of fluid of fluid dynamics اور جو دوسرا جو فیکٹر ہے وہ بیسکلی انوائرمنٹل فیکٹر اس کا آپ کہہ سکتے ہیں تو پہلی اپروچ جو ہے which is basically law of fluid dynamics اس میں پانچ ایسپیکٹس اس کے جو ہیں ان کا میں ذکر اس وقت کرنا چاہوں گا وہ امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے کارڈیک آؤٹ پٹ کا تو کارڈیک آؤٹ پٹ سے بھی مراد ہے یو نو کہ جو بلڈ ہے وہ ہارٹ جو ہے وہ پر منٹ کتنا پمپ کر رہا ہے دیٹ آلسو ڈٹرمنز کہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہوگا اسی طرح سیکنڈ ایک جو فیکٹر ہے وہ ہے بلڈ کی ٹوٹل کہ آپ کا جو پورے سسٹم میں جو بلڈ کی والیوم ہے وہ کتنی ہے اگر آپ کی والیوم بڑھ جائے سسٹم میں بلڈ کی تو then obviously higher level of blood pressure is required to deal with that اسی طرح جو تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ پریفرل ریزسٹینس کا ایلیمنٹ کہلاتا ہے پریفرل ریزسٹینس سے مراد ہے کہ it refers to the the difficulty that you know encounter in passing through narrow tubes اور اوپننگ کہ جب کوئی پتلی آرٹری آ جائے یا ٹیوب آ جائے تو پھر جو ڈیفیکلٹی جو ہوتی ہے اس کو یو نو دیٹس اندر فیکٹر جس سے بلڈ پریشر کئی دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ جس طرح اگر عام گھر کے نلکے کے ساتھ آپ ایک ربڑ کی ٹیوب لگا دیں اور اس کو ویسے کھول دیں پورا تو اس کا اگر اس کا جو تھرو ہے وہ ہو سکتا ہے دو فٹ تک جائے لیکن اگر آپ انگلی سے اس کی اوپننگ کو آدھا کر دیں یا ویسے پریس کر کے آدھا کر دیں تو اس کی جو تھرو ہے پانی کی وہ دس فٹ تک ہو جائے گی and we normally you know you know those of ford of guarding you know we do that تو اسی طرح بالکل باڈی میں بھی اگر کوئی اوپننگ یا نیرو ڈاؤن ہو جائے تو پھر وہاں پہ جو پریشر ہے بلڈ کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اور, اور یہ جو چیز ہے کیونکہ آرٹریز کے میٹر بھی جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ویری کرتے ہیں تو اس سے بھی جو بلڈ پریشر ہے یو نو وہ بھی it can affect the blood pressure as well اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کھانے کے بعد فار انسٹنس ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ایکسٹرا بلڈ جو ہے وہ ریکوائر ہوتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے تو یہ جو بلڈ ایکسٹرا کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن سے تو اس وقت بھی اسمال انٹسٹائن جو ہے جب وہ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے زیادہ بلڈ کی جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو اس کی جو جو آرٹریز ہوتی ہیں جن کو ہم آرٹیورولیز کہتے ہیں وہ کھل جاتی ہیں وہ ایکسپینڈ کر جاتی ہیں تاکہ زیادہ بلڈ سپلائی ممکن ہو سکے تو اس جنکچر پہ بھی جو بلڈ پریشر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیسٹیسٹی جو ہے ہماری آرٹریز کی وہ بھی جو ہے اگر وہ کم ہو جائے تو اس سے بھی پھر جو بلڈ پریشر جو ہے وہ اکثر بڑھ جاتا ہے اور اس لیے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایز وی گرو اولڈر تو اولڈ ایج میں بھی ہماری جب جو ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں اور آرٹری جو ہے جب وہ سخت ہو جاتی ہیں ان کی الیسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی بلڈ پریشر جو ہمارا ہے وہ کچھ بڑھ جاتا ہے سملرلی پانچواں جو فیکٹر جو آتا ہے وہ وسکاسڈ وسکوسٹی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے viscosity is basically thickness of the fluid اور آف دا بلڈ تو جو فلوئڈ کی تھکنس جو ہے جب جتنا زیادہ تھک ہوگا اتنا ہی پمپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا اس کو پش کرنے کے لیے تو اس دیٹ آلسو اگر بلڈ کی وسکوسٹی جو ہے ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے اس لیے پھر اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ جی بلڈ تھنرز یوز کریں وہ بلڈ تھنرز کیوں یوز کرائے جاتے ہیں تاکہ بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول ہو جائے اور آپ کے ہارٹ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے جس سے اس کا ویئر اینڈ ٹیئر زیادہ نہ ہو جائے تو یہ تو بیسکلی فلوئڈ ڈائنامک سے ریلیٹڈ پانچ فیکٹرس تھے اب کچھ میں ایسے فیکٹرس کی بھی بات کرنا چاہوں گا جن کا ہماری زندگی سے یا ہمارے لائف سٹائل سے تعلق ہے اور یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ایوری ڈے لائف میں ہمارے وی ایکسپیرئنس اور اس سے ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ کسی حد تک افیکٹ ہوتا ہے اس میں پہلا جو فیکٹر ہے وہ ٹیمپریچر کا فیکٹر ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ کی جو ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہے جب you know when the temperature is high تو اس میں بلڈ ویسلز ہمارے جو ہوتے ہیں اور اور ہماری جو اسکن جو ہے وہ انلارج ہوتی ہے اور ہمارا جو کارڈیک آؤٹ پٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو زین میں آپ یہ رکھیں کہ جب ٹیمپریچر ہائی ہوتی ہے تو ہمارے بلڈ ویسلس کھل جاتے ہیں ہماری اسکن انارج ہو جاتی ہے اور ہمارا کارڈیک آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے اور جب یہ سب چیزیں یہ بڑھتی ہیں تو ہمارا جو ڈائسٹولک پریشر ہے وہ فال کرتا ہے تو ان ادر ورڈس زیادہ گرمی جو ہے اس سے ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ فال کرتا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں کہ جب آپ انگیٹھی کے آگے یا ہیٹر کے آگے یا یو نو چولہے کے آگے بیٹھتے ہیں تو آپ کو غنودگی سی آنی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح آپ میں سے وہ لوگ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں جب آپ ہیٹر بہت زیادہ ہائی آن کر دیتے ہیں اپنی کار کا تو آپ تھوڑا سا ڈوزی سے فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں یو نو آپ کو نیند سی آنی شروع ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات پھر کئی دفعہ آپ شیشے تھوڑا سا کھولتے ہوں گے کہ ٹھنڈی ہوا اندر آئے اور آپ سو نہ جائیں ڈرائیو کرتے ہوئے یہ اسی لیے ہے اسی طرح اگر باہر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ہو جائے تو بالکل ایک اپوزٹ سا جو ریئیکشن ہے وہ سیٹ ان ہو جاتا ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب ٹیمپریچر لو ہوتا ہے تو ہمارا بلڈ پریشر جو ہے سسٹولک پریشر جو ہمارا ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس جب ہم ایکسرسائز کر کے آتے ہیں تو ایکسرسائز کے بعد ہمارا اکثر اوقات ایکسرسائز کے دوران ہمارا بلڈ پریشر جو ہے سسٹولک پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور جب ہم اس ایکسرسائز کو چھوڑ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہماری باڈی کی پوزیشن جو ہے جو پوسچر جو ہے اس سے بھی ہمارا بلڈ پریشر جو ہے افیکٹ ہوتا ہے فار انسٹنس اگر ہم ایک دم سے اپنا پوسچر بدلے کھڑے ہو کے ہم بیٹھتے ہیں تو اس پوزیشن کے چینج ہونے سے بھی ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا پانچ ڈگری انویریبلی اس میں فرق پڑتا ہے تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جن کا تعلق جو ہے یو you نو know, ہمارے اپنے لائف سٹائل سے اور ہمارے اپنے انوائرمنٹ سے اور ہماری اپنی ایکٹیویٹیز سے ہوتا ہے اسی طرح اس جنکشن پہ میں ایک اور تیسرا فیکٹر بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا جس کو ہم لیٹر آن اپنے اس کورس میں کافی ڈیٹیل میں کور کریں گے اور وہ ہے فیکٹر جس جس کا تعلق ہے ایموشنل ایکسپیرئنس سے ہمارے جذبات سے you know what what is it that we are going through in terms of our emotion and feeling اس میں یو نو اسٹریس کا ٹینشن کا بڑا قریبی تعلق ہے اس سے اسی طرح یو you نو know, غصے کا اور انگزائٹی کا بھی ایک بڑا نزدیکی تعلق ہے ہمارے سمپتھیٹک نروس سسٹم سے سو so, یہ جو اموشنل کازز ہیں یہ بھی ہمارے بلڈ پریشر میں کمی بیشی جو ہے ان سے بھی واقع ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر جو ہے you know it tends to strain the heart and the arteries اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چیز جو ہے یہ کنسسٹینٹلی جب over period of time you know affect کرتی رہتی ہے تو پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی he is suffering from hypertension تو سوال یہ اٹھتا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ جی کتنا بلڈ پریشر ہونا چاہیے what should be considered high blood pressure تو اس میں ایک موٹی سی مثال اس کی یہی ہے جو دی جاتی نارملی کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر جو اوپر کا ہے وچ از سسٹولک اگر وہ ایک سو چالیس ہو جائے تو یا اس سے زیادہ ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے اور اسی طرح اگر نیچے کا پریشر جو ہے آپ کا نبے سے زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈائسٹولک پریشر بھی آپ کا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کو ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے اور اگر آپ کا سسٹولک جو کہ اوپر کا پریشر ہے اگر وہ دو سو رہنا شروع ہو جائے تو پھر وہ خطرے کی بات تصور کی جاتی ہے کیونکہ دو سو کا پریشر اگر over extended period of time رہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھی بلڈ ویسل ہماری رپچر ہو سکتی ہے اور you know and that can lot of serious damage to the brain تو جب بلڈ ویسل رپچر ہوتی ہے تو I mean that that is one way stroke occurs from that point of view high diastolic pressure جو ہے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جوں جوں you know we get older in age ہمارا وزن بھی کچھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جو یوں وزن بڑھتا ہے تو تو ہمارا سسٹولک پریشر جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اور اگر ہمارا لائف اسٹائل بڑا ہیلدی ہو اور ایکسرسائز ہم کرتے رہیں اور بڑے ایکٹیو رہے تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا وزن نہ بڑھے تو اگر وزن نہ بڑھے تو پھر ہمارا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے تو یہ کچھ وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹس تھے یو you نو know, جن کا تعلق پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے یو نو ڈائنمکس سے کچھ کا تعلق تھا پانچ کا اور ان کا تعلق جو تھا وہ ہمارے ہیومن فیکٹرس سے تھا تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو اینڈ کروں گا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ